پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا جس کا کافروں کے حق میں کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے یہ بلندیوں والے خدا کی طرف سے ہے جس کی طرف فرشتے اور روح الامین بلند ہوتے ہیں اس ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین صبر سے کام لیں یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کے مانند ہو جائے گا اور پہاڑ دھنکے ہوئے اون جیسے اور کوئی ہمدرد کسی ہمدرد کا پرسان حال نہ ہوگا وہ سب ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے تو مجرم چاہے گا کہ کاش آج کے دن کے عذاب کے بدلے اس کی اولاد کو لے لیا جائے اور بیوی اور بھائی کو اور اس کنبے کو جس میں وہ رہتا تھا اور روئے زمین کی ساری مخلوقات کو اور اسے نجات دے دی جائے ہرگز نہیں یہ آتش جہنم ہے کھال اتار دینے والی ان سب کو آواز دے رہی ہے جو منہ پھیر کر جانے والے تھے اور جنہوں نے مال جمع کر کے بند کر رکھا تھا بے شک انسان بڑا لالچی ہے جب تکلیف پہنچ جاتی ہے تو فریادی بن جاتا ہے اور جب مال مل جاتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے علاوہ ان نمازیوں کے جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں اور جن کے اموال میں ایک مقررہ حق معین ہے مانگنے والے کے لیے اور نہ مانگنے والے کے لیے اور جو لوگ روز قیامت کی تصدیق کرنے والے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں بے شک عذاب پروردگار بے خوف رہنے والی چیز نہیں ہے اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں علاوہ اپنی بیویوں اور کنیزوں کے کہ اس پر ملامت نہیں کی جاتی ہے پھر جو اس کے علاوہ خواہش مند ہو وہ حد سے گزر جانے والا ہے اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کا خیال رکھنے والے ہیں یہی لوگ جنت میں با عزت طریقے سے رہنے والے ہیں پھر ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں دائیں بائیں سے گروہ در گروہ کیا ان میں سے ہر ایک کی تما یہ ہے کہ اسے جنت النعیم میں داخل کر دیا جائے ہرگز نہیں انہیں تو معلوم ہے کہ ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے میں تمام مشرق و مغرب کے پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں اس بات پر کہ ان کے بدلے ان سے بہتر افراد لے آئے اور ہم آجز نہیں ہیں لہٰذا انہیں چھوڑ دیجئے یہ اپنے باطل میں ڈوبے رہیں اور کھیل تماشا کرتے رہیں یہاں تک کہ اس دن سے ملاقات کریں جس کا وعدہ کیا گیا ہے جس دن یہ سب قبروں سے تیزی کے ساتھ نکلیں گے جس طرح کسی پرچم کی طرف بھاگے جا رہے ہوں ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی ہوگی اور یہی وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے